رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك لا علم الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یہ کتاب تمام ہماری درسی کتابوں میں واحد کتاب ہے جو حضرات احناف کا ترجمان کہلاتی ہے لیکن اس پر یہ اس کتاب کے ساتھ یہ زیادتی کہ اس کے لیے مدارس میں وقت نہیں اور ہم بھی محض امام تحاوی کی روحانی برکت حاصل کرنے کے لیے دس کتاب و تہارت پر اکتفا کریں گے اور تہارت حاصل کرتے کرتے ہی چلے جائیں گے نماز کی نوبت نہیں آئے گی للہ لہ الیہ راجعون اس کتاب کا حق ہے کہ اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھائی جائے اور جس سے یہ غلط فہمی دور ہوگی کہ احناف کے پاس صرف اشتہاد اور رائے ہے اور ان کے مسائل پر دلالت کرنے والی احادیث نہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اتنا بڑا ذخیر حدیث جمع کر دیا ہے کہ ہر ہر مسئلے پر حدیث سے استدلال اور روشنی پڑتی ہے بس یہ کچھ رسم و رواج کی نظر ہو گیا ہے یہ درس کہ صرف برکت کے لیے چند دن چند برف چند صفحات پڑھ لیتے ہیں اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں تو یہ اس کتاب کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے اور اس کتاب کی بے قدری ہے لیکن ہم بھی مجبور ہیں آپ بھی مجبور ہیں ہم نصاب اس کی ترتیب کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ کو وظیفہ لینا ہمیں تنخواہ لینی ہے تو اس لیے دونوں مل جل کر کام کریں گے جیسے کہ طریقہ متعین ہے اسی کے مطابق ہم بھی پڑھیں گے اور پڑھائیں گے آپ پڑھیں گے آج تو کچھ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں انشاءاللہ کتاب پھر شروع کریں گے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اس تیسری اور چوتھی صدی کے محدثین اور یہ وقت حضرات محدثین ہی کا وقت ہے اور انہی دنوں میں یہ ستہ وجود میں آئی اور بڑے بڑے حضرات محدثین نے حدیث پر اپنی زندگی وقف کی اور حدیث کی ترتیب تعلیم تصنیف کا کام باقاعدہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک اس کے باقیات الصالحات انشاءاللہ پائے جائیں یہ کتاب اپنی بہت سی خصوصیات کی حامل ہے لیکن ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ آپ کے سامنے اس کی ضرورت ہے دل چاہے تو اس کی جو شروحات ہیں اور اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا آپ مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ مفید ہو <coughs> امام تہاوی اپنے بستی اور اپنے قریے کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہوئے ہیں اور کنیت ابو جعفر ہے نام احمد ہے والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام سلامہ ہے پر دادا کا نام عبد المالک ہے اور سکر دادا کا نام سلامہ ہے احمد ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامہ ابن عبد المالک یا عبد المالک ابن سلامہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ نسبت ازدی مصری حجری تحاوی تحاوی جیسے عرض کیا کہ یہ ان کی بستی کی طرف منسوب ہے اور یہ در حقیقت <coughs> یمن کے رہنے والے ہیں اور یمن کے قبائل میں ایک قبیلہ ازد ہے اور اس کی بہت ساری شاخیں تین قبیلے ازد کے نام سے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ قیدیں لگی ہوئی ہیں جس سے آپس کا ایک امتیاز پیدا ہو جاتا ہے جیسے ازد شنو آہ اور اسی طریقے سے ازد حجر امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ازد حجر کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور پھر اس کی بھی مختلف شاخیں ہیں تو اس لیے امام تحابی کو آزدی بھی کہا جاتا ہے اور یہ حجر حجری بھی کہا جاتا ہے اور ازد کے چونکہ تین شاخیں ہیں ان میں سے ایک حجر بھی ہے تو اس لیے ان کو حجری بھی کہا گیا ہے اور یہ ان کے آبا و اجداد یہ یمن سے منتقل ہو کر مصر میں وارد ہو گئے اور یہیں پلے بڑھے اور امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے اپنی تعلیم اور تربیت کا ان کا آغاز ہوا اور یہیں سے انہوں نے اپنے علم کی ابتدا کی اور یہی ان کی انتہا بھی ہوئی تو اس لیے ان کو مصری بھی کہا جاتا ہے اور یہ مصر کے یہ مضافات میں ایک گاؤں تہا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ تحتوت ہے تحتوت سبین لفظ ہے بہت چھوٹا سے ایک گاؤں ہے کہا جاتا ہے کہ امام تحبی رحمت اللہ علیہ کی نسبت اس کی طرف اگر کی جائے تو ان کو کہا جائے گا تہ تو تی یہ پشتوں کا لفظ اس لیے امام طابر رحمت اللہ علیہ نے نسبت کو پسند نہیں کیا کہ لوگ مجھے پٹھان کہیں گے تو اس لیے اس کے قریب میں ایک اور بستی تھی تہا ناؤ کے اس کے طرف منسوخ کر کے تہاوی بن گئی عالم امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے جب آنکھ کھولی تو صورت حال یہ تھی کہ یہ یتیم ہو چکے ماں کا بھی انتقال ہوا باپ کا بھی انتقال ہوا ان کے ماموں تھے ابو اسماعیل ابو ابراہیم اسماعیل موزنی انہی کی گود میں یہ پلے بڑھے اور انہی کے زیر تربیت رہ کر علم کا آغاز کیا ابو ابراہیم اسماعیل موزنی اور یہ شافع المسلک یہ شافع المسلک شروع شروع میں تو اس کا شور اور ادراک نہ ہو پایا لیکن جب امام تحاوی رحمت اللہ علیہ پڑھتے پڑھاتے اپنے اس شعور کی منزل پر جب پہنچے تو ماموں کے درس میں بیٹھنے لگے لیکن ان کے درس کا ماحول دیکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ تسکین نہیں ہوئی اور اطمینان نہیں ہوا اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ اسب ہے متاثر ہے جبکہ حنفیہ کا مسلک احناف کا مسلک آسان ہے اور بہت سیدھا سادہ ہے یہ شوافے کے اقوال اور ان کے مختلف مستحدفی مسائل میں اختلاف اور اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں اور اس کے مقابلے میں اناف کی تفصیلات تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں قول قدیم کہیں قول جدید کہیں پر ایک قول کہیں پر دو قول کہیں پر تین قول مفتا بھی قول کیا ہے اس کا جاننا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے مقابلے میں حضرات آناب کے ہاں قول قدیم اور قول جدید کا زیادہ چکر نہیں ہے کہیں پر ممکن ہے لیکن وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس قول سے رجوع کر لیا ہے وہ قول ختم ہو گیا اور دوسرا قول راجے شمار کیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ امام موزنی کے پڑھانے کا اور تدریس کا کہ اس سلسلے میں امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کو یہ دیکھا کہ شوافے کی کتابوں سے ان کو خود تسلی نہیں ہوتی تھی اور جب درس کی تیاری کرتے تو حضرات آناف کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور بہت سے مسائل میں حنفیہ کی رائے ذکر کرتے تھے اس سے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کو اور زیادہ شک و شبہات پڑے کہ اگر مامو صاحب حضرات آناف کی کتابوں کو دیکھ کر سبق پڑھاتے ہیں تو پھر مجھے بھی دیکھنا چاہیے لہذا اس وقت سے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آناف کی کتابوں کو مطالعہ کرنا شروع کر دیا شوافے کے مقابلے میں ان کو یہ راستہ انتہائی اقبم اور اسلم اور ایسا نظر آیا انہوں نے شافیت کا مذہب جو ان کو ماموں کی گوشت سے ملا تھا اس کو انہوں نے خیر بات کیا اور آناپ کے مسلک کو حق اس سلسلے میں انتقال مذہب کے بارے میں بہت سے واقعات لیکن وہ واقعات کوئی حتمی یقینی نہیں ہے زیادہ راجہ قول یہی ہے کہ جس کو حضرات شارحین نے اور حضرات محدثین نے انتقال مذہب کے سلسلے میں یہ ذکر کیا بعض لوگوں نے یہ واقع بیان فرمایا ہے کہ جس کی کوئی یقینی طور پر <clears throat> کوئی اس کا ماخذ نہیں ہے لیکن مشہور ہے کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے اور اسی دوران ماں کا ہو گیا انتقال اور ان کی روح بڑھ چکی تھی ماں کے پیٹ میں زندہ تھے شوافے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر حاملہ عورت کا انتقال ہو جائے تو بچے سمیت اس کو دفن کر دیں حضرات عناب کی گنجائش ہے کہ ماں تو جا ہی رہی ہے بچے کو کیوں جانے دیں لہذا پیٹ پھاڑ کر آپریشن کر کے بچے کو نکال لیا جائے اور ماں کو دفنا دیا جائے لہذا امام طاوی رحمت اللہ علیہ کا یہی واقعہ پیش آیا اور کسی حنفی عالم نے فتوا دیا کہ ہمارے یہاں جائز ہے کہ بچے کی جان بچانے کے لیے ماں کے پیٹ کو چاک کیا جائے ماں کو تو مرنا ہے تو مر گئی لیکن بچے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارے تو اس لیے آپریشن کر کے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کو نکالا گیا اور یہ جب امام تحاوی بن گئے تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ میری زندگی کے بچنے اور بچانے کا سبب یہ مسلک کے ہے اور شافی مسلک تو میری جان کے پیچھے تھا وہ تو مجھے مارنے کے در پہ تھا حنفی مسلک نے میری جان بچائی تو کیوں نہ میں شفافے کے مسلک کو چھوڑ کر احناف کے مسلک کو اختیار کروں اس لیے انہوں نے حنفیت کو اختیار کیا کہ جس کے صدقے میں ان کی جان بچی اور امام امام صحابی بنے واللہ اللہ امام صحابی رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا تو جس طرح دوسرے حضرات محدثین نے اس کے لیے سفر کیے اور جو علوم مختلف سینوں میں منتشر تھے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی تو امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوفہ گئے بسرا گئے عراق گئے حجاز گئے وغیرہ وغیرہ اور مصر میں جو علماء تھے ان سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا خاص طور پر ابو عمران ایک حنفی عالم تھے عراق میں اور عراق آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا درس اور تدریس کا جب سلسلہ شروع کیا تو چونکہ یہ اپنے مسئلہ کو تبدیل کر چکے تھے تو اس لیے ان کے درس میں بیٹھنے لگے اور ابو عمران سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور ان کے درس میں یہ آخر تک شریک ہوتے رہے لیکن جب اس طرح کے حضرات محدثین اور علماء کے منتشر علوم کو جمع کیا تو اس کے بعد پھر مصر میں آ کر درس و تدریس کا سلسلہ امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ان کی پیدائش سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو تیسری صدی ہجری کے یہ محدث ہے جبکہ ہمارے سہای سطح کے تقریباً تمام حضرات محدثین اسی صدی سے ان کا تعلق ہے اور سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ دو سو ہجری میں دوسری ہجری میں ہوئی اور انتقال ان کا تیسری ہجری میں ہوا دو سو چھپن میں اور یہاں پر مہشی نے اور حضرات شارح نے بھی اس سے تذکیہ ہے کہ تاریخی ان کی ولادت کی کا سن اور تاریخ ذکر کی ہے تاریخی نام تاریخی نام ابجد سے اب جب جو حروف تاجے ان کے ذریعے سے یہ نام نکالے جاتے ہیں لہذا ان کا تاریخی نام ذکر کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہلے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ میں دو سو انتیس عدد بنتا ہے ان سارے حروف کو ملائیں تو دو سو انتیس عدد بنتا ہے یہ ہے ان کی تاریخ پیدائش دو سو انتیس ہجری اور ان کی کل عمر بانوے اور اس بانوے کے لیے لفظ استعمال کے لیے محمد محمد میں بانوے ادب پایا جاتا ہے جب دونوں کو ملا دیا تو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اب یہ کل عدد بن گیا تین سو اکیس یہ ان کی تاریخ وفات تو تاریخ پیدائش مصطفیٰ دو سو انتیس کل عمر بانوے سال اور ان کا انتقال اس بانوے سال کے ملانے کے ساتھ تین سو یہ اکیس ہجری میں تو پیدائش کے لیے مصطفیٰ عمر کے لیے محمد دونوں کو جو ملا دیا تو تاریخ وفات نکل آئی امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ کہ بہت سی انفرادیت یعنی ان کے صفات کے اعتبار سے بہت سی بہت سے امتیازات تھے جو بہت کم کسی محدث میں پائے جاتے تھے یہاں تک کہ اس زمانے کے حضرات محتسین نے اور بعد کے لوگوں نے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو جن القاب سے یاد کیا اور جو القاب ان کو دیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت علمی اعتبار سے کتنی جامع تھی ان کو حافظ کہا گیا بعض لوگوں نے ان کو حافظ کہا بعض لوگوں نے ان کو سکہ کہا ست کہا حجت کہا امام وقت کہا کسی نے ان کو فقیر کہا محدث کہا اصولی کہا کہ یہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے اصولی تو یہ ساری صفات کہ وہ سکا بھی ہو وہ سبت بھی ہو وہ حجت بھی ہو وہ حافظ بھی ہو یہ بہت کم لوگوں کو یہ سارے کے ساری القاب اور یہ صفات ایک جگہ بہت کم جمع ہوتا ہے امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اوصاف اور اس کے ساتھ ان کا ورا ان کا تقوی اور ان کی امانت ان کی دیانت اور علمی اعتبار سے ان کی ذہانت یہ قابل رشک ہے اور اس میں اس وقت میں ان کی کوئی نظیر نہیں صرف محدث نہیں بلکہ بہت بڑے نقاد ہیں یعنی حدیث پر جرا نقد و جرح کرنے والی شخصیات گنتی پر چند ہیں امام بخاری کا نام امام نسائی کا نام کسی درجے میں امام ترمیزی کو امام بخاری کو وہ امام ابو داؤت کو لیکن یہ ہے کہ پورے طور پر ان کو نقاد حضرات محدثین کے ہاں نہیں قرار دیا گیا جیسے کہ امام بخاری امام مسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی کیفیت وہی صفت اللہ تعالیٰ نے حضرت امام تحابی کو بھی عطا فرمائی کہ آپ دیکھیں گے کہ جب حدیث پر وہ کلام کرتے ہیں تو اس کلام میں ان کی جرح اور تعدیل کی کیفیت بہت نمایاں ہوتی امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب مکمل کی اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ مان الاثار اور اس کو شرح مان الاثار بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اول تصنیف امام تحابی کی بے شمار تصنیفیں ہیں ان میں پہلی تصنیف اور آخری تصنیف مشکل الاثار یہ مان الاثار ہے وہ مشکل الاثار تو آپ جب ابتدائی تصنیف کا یہ رنگ جو آپ دیکھیں گے تو انتہائی جو تصنیف مشکل الآثار ہمارے سامنے چھپی ہو بدبوا کوئی نسخہ نہیں ہے لیکن اس کے قلمی نسخے بہت سی لائبریریوں میں موجود تو وہ کتنی اہم کتاب ہوگی کہ اس میں بظاہر متضاد روایتوں کو جمع کر کے تدبیق دی اور اس سے مسائل کا استفاد کیا جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جب وہ مشتحد ہوتا ہے وہی مسائل کا استعمال کر سکتا ہے اس لیے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مشتحدین کے کس طبقے میں ہے کہتے ہیں کہ تیسرے طبقے میں تو سب کا ہی اتفاق ہے لیکن شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دوسرے طبقے کے پہلا طبقہ مشتحد المذہب ہوتا ہے کہ جو اپنے مذہب کے لیے اصول وضع کرتا ہے اور اصول اصول پر مسائل کا استخراج اس سے بات کرتا ہے یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد اور اسی طریقے سے امام یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشتحد یہ فشرا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول امام کے ہیں اور مسائل کا استعمال اور استخراج اسی اصول پر اصول سے انحراف نہیں کریں گے اپنے امام کے اصول پر مسائل کا استعمال اور استخراج اور کہیں یہی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھیں گے مسائل کو اور ہدایہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ امام و حنیفہ کا ایک قول امام یوسف کا دوسرا قول امام محمد کا تیسرا قول اس لیے کہ یہ مشتحد فشرا اور فل مسائل اور ایک تیسرا طبقہ ہے مستحد فل مسائل کا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ امام سے امام مذہب سے اس مسئلے میں کوئی جزیہ منقول نہیں ہے کوئی قول منقول نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ امام نے کسی مسئلے میں اپنے قول کو ذکر کیا ہے لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جس میں امام سے کوئی قول نہیں ملتا اب اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اشتہاد اور استمباد کی توفیق دی وہ اصول کو سامنے رکھ کر وہ مسائل کا استمباد کرتے ہیں یہ تیسرا طبقہ ہے تو بعض لوگوں نے امام تحاوی کو تیسرے طبقے میں شمار کیا کہ امام کی مخالفت نہ اصول میں نہ فرو میں لیکن جس مسئلے میں امام کا کوئی قول نہیں تو وہاں پر استباط اور استخراج کے ذریعے سے کوئی رائے قائم کر سکتے جبکہ امام محمد امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ صرف اصول میں تابع ہیں مسائل جزیہ کے استمباد میں تابع نہیں ہے وہ امام کے خلاف بھی مسائل کے استعمال کر سکتے ہیں اسی لیے صاحب کے اختلافات امام صاحب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے مخلا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیکن پھر بھی امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند مسائل میں امام اور محنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ایک مسئلہ تو کتاب الطارت میں آئے گا اور وہ ہے وضو بن نویز الطف اس مسئلے میں امام صاحب کا مسلک جواز کا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ام ثلاثہ کے ساتھ مل کر عدم جواز کا قول ذکر کیا ہے اسی طریقے سے ظہر کے وقت میں مثل اول اور مثلین کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی امام صاحب کے قول سے اختلاف کیا ہے تو یہ اختلاف دلالت کرتا ہے کہ وہ صرف امام صاحب کے اصول میں تابع ہیں مسائل میں تابع ایک تو یہ ہے کہ امام کا قول ہی نہ ہو کوئی لیکن ایسا نہیں امام کا قول موجود ہے لیکن پھر بھی امام کے مقابلے میں انہوں نے استمباد اور استخراج کر کے امام کے خلاف اپنا ایک قول وہاں پر قائم کیا یہ دوسرے طبقے کی علامت و نشانی ہے تو بہرحال یہ دوسرے طبقے کے اور نہ تیسرے طبقے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ اپنی کتاب لکھی تو اس کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو مقولیت عطا فرمائی یہاں تک کہ اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے والے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر اب تک قائم رہا کہ یہ تحاوی جس طرح پہلے پڑھائی جاتی تھی اب بھی پڑھائی جاتی ہے مقدار کا فرق ہے پہلے پوری پڑھائی جاتی تھی اور اب برائے نام برکت کے لیے پڑھائی جاتی تھی لیکن بہرحال نصاب میں ہر زمانے میں یہ شامل نہیں اور داخل نہیں لیکن جہاں پر اس طرح کے نظام اور ترتیب نہیں ہے وہاں پر تحاوی وہاں پر پوری پڑھائی جاتی ہے لیکن یہاں کے نظام کی وجہ سے اور اس نظام کی ترتیب کی وجہ سے اس کے لیے وقت میں گنجائش نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ دن میں کبھی کتاب نہیں پڑھائی جاتی اور پھر ایسے لوگوں کو کتاب دی جاتی ہے کہ جو ان کو اپنے مسلک کے بارے میں خود کوئی تحقیق نہیں جیسے میں آنا مسلوں کو تو یہ ہم سب برابر ہیں تو یہ کتاب صرف برکت ہی کے لیے پڑھائی جاتی ہے لیکن بہرحال یہ قابل توجہ ہے کہ یہ کتاب پوری آپ کے پاس موجود ہے جب بھی آپ کو وقت ملے پورے سال کے دورانیہ میں اس کتاب کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر جو مختلف مسائل ہیں اس باپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو امتحان کی تیاری میں آپ کو بہت مدد ملے گی اور بہت بڑا مواد آپ کو اپنے مسلک کی تائید میں یہ بیٹھے بیٹھائے آپ کو مل جائے گا اور آپ کے لیے بہت آسانی کی صورت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنی کچھ مزیت اور اپنی کچھ امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ جس میں امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں اس کو اختیار کیا ہر مصنف کا اپنی کتاب میں یہ ایک انداز ہوتا ہے ایک اس کا اسلوب ہوتا ہے ایک اس کی سنی ہوتی ہے اسی طریقے سے امام رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں کچھ امتیازات اختیار کیے جو دوسری کتابوں میں نہیں پائے جاتے مثلا اس کتاب میں آپ مختلف ابواب میں دیکھیں گے کہ ایک حدیث ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ایک حدیث ہے لیکن اس حدیث کو اپنی مختلف صنعتوں کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں کہیں پر دس دس سندیں پندرہ پندرہ سندیں حدیث ایک ہے لیکن مختلف سندوں کے ذریعے سے اس حدیث کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں جو مسلم میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے یا سنا ہوگا کہ اس میں فائدے یہ ہے کہ کہیں پر اجمال ہوتا ہے تو دوسری سند میں اس اجمال کی تفصیل آ جاتی ہے کہیں پر ابہام ہوتا ہے تو اس کی تبعین آتی ہے کہیں پر اگر نسبت راوی کی نہیں ہے تو دوسری صنعت میں نسبت آ جاتی ہے کہیں پر کنیت نہیں ہے اشتباہ ہوتا ہے ناموں کے ساتھ تو دوسری میں اس کی کنیت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے کہیں پر ایک لفظ اگر مشکل ہے تو دوسری دوسری سند میں راوی نے اس کا متبادل مترادف لفظ لا کر آسانی اور سہولت پیدا کی ہے یہ بہت سارے فوائد ان مختلف صنعتوں کے جمع کرنے سے حاصل ہوتے امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں مسائل کے بیان کرنے کے سلسلے میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے اس مسئلے میں اختلاف رکھنے والے کسی امام کا بعض الناس <clears throat> کے لقب سے یعنی اس کے نام کی تصریح نہیں ہوتی قال قارفی ہے بعض الناس ان کا مسلک ذکر کیا اور اس کے مسلک کے مطابق اپنی صنعت سے روایتیں ذکر کرتے گویا کہ امام تحویر رحمت اللہ علیہ نے یہ سنی اختیار کی کہ پہلے مرجوح قول کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل بیان فرماتے ہیں بعد میں پھر راج قول احناف کا وہاں پر نام کی تصریح و بھی کالا ابو حنیفہ و بھی کالا ابو یوسف و محمد اس تصریح کے ساتھ قول راجہ کو ذکر فرماتے ہیں اور پھر اس قول راجہ کے دلائل ذکر فرماتے ہیں دونوں کے دلائل ذکر کرنے کے بعد محاکمہ فرماتے ہیں درایت و روایت یعنی دو قول ایک راجے ایک مرجو اس کے بعد پھر محاکمہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں روایت کے اعتبار سے بھی صنعت کی قوت کے اعتبار سے بھی اور اس کے علاوہ درایت کے اعتبار سے بھی اور آخر میں نظر کے ذریعے سے جو ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اس ایٹم بم کو حنفیہ کے تائید کے لیے جگہ جگہ ذکر فرماتے ہیں جیسے کہ آپ کتابیں پڑھیں تو یہ امام تحاوی کی یہ سنی ہے کہ پہلے مرجوع قول کو اور صاحب قول کو اجمالن ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں راج قول کو اور دونوں کے دلائل حدیث سے بھی اور ساتھ ساتھ میں اگر دونوں کے مسئلے میں اگر عقلی استدلال ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر رجحان کی وجہ ترجیح بیان فرماتے ہیں اور آخر میں نظر کے ذریعے سے اس مسلک کی مزید تائید کرتے ہیں یہ نظر میں جو طریقہ ہے اس نظر میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جزئی مسئلے کو کسی مسلمہ اصول کی طرف پھیر دیتے ہیں وہ اصول ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس اصول کے مطابق یہ جزیا یہ جزیہ کو اصول کی طرف پھیر دیتے ہیں اور وہ اصول مسلم ہوتا ہے فریقین کی نظر میں اور اس اصول سے اپنے اس جزیے کی کیا کی ترجیح بیان فرماتے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جزیے کو دوسرے جزیے کی طرف پھیرتے ہیں اور وہ دوسرا جزیہ مسلمہ ہوتا ہے فریق اول بھی مانتا ہے فریق ساری بھی مانتے ہیں تو جب آپ نے اس جزیے کو مان لیا تو یہ جزیہ بھی اسی کے مثل اسی کے مانند ہے جب اس کے مانند ہے تو اس جزیے کا حکم بھی وہی ہوگا جو مسلمہ جزیے کا حکم ہے تو یہ جگہ جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ نظر میں یہ مذکورہ مسئلے کو یا کسی اصول کی طرف پھیر کر تائید حاصل کرتے ہیں یا کسی مسلمہ جزیے کی طرف راج کر کے پھر اپنے اس جزیے کے حکم کا رجحان بیان ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی کچھ اصطلاحات جو عام حضرات محتسن کی اصطلاحات سے تھوڑی سی مختلف ہے مثلا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نس کے مسئلے نس کے امام ہے اور فضل القبیر میں آپ نے پڑھا کہ نس کی کے بارے میں متقدمین کا اور متاثرین کا دونوں کا الگ الگ نظریہ حضرات متقدمین ذرا سی تبدیلی حکم کو نس سے تعبیر کرتے ہیں مثلا ایک جگہ حکم مطلق آ گیا دوسری جگہ مقید ہو گیا تو یہ بھی نس ہے دوسری جگہ مطلق ہے اور ایک جگہ مطلق ہے دوسری جگہ استثنا آ گیا تو یہ بھی نس میں داخل ہے تو ایک جگہ حکم عام ہے دوسری جگہ خاص ہو گیا تو یہ بھی نس میں داخل ہے تو نس کے معاملے میں متقدمین کے مسئلے کو اختیار کیا کہ جی۔ حکم میں کسی قسم کی تبدیلی اگر آ جائے تو اس کو نس سے تعبیر کروا اور جبکہ حضرات متاثرین کے نزدیک کہ حکم اول کا کلی طور پر مرتفع ہو جانا کسی دوسری نس سے اس کو نس سے تعبیر کیا جاتا جیسے کہ اس بحث میں پڑھ چکے ہوں دوسری اصطلاح تواتر کی جو اس پوری کتاب میں امام تحویل رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس اصطلاح کو استعمال کریں تواتر کا عام طور پر معنی سمجھا جاتا ہے تواتر بل اسناد اور تواتر بل اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث اتنے راویوں سے مروی ہو کہ ان تمام راویوں کا طبات محال یہ عام طور پر اصول حدیث میں بھی یہی تعریف ذکر کی اور یہی تعریف آپ پڑھ کر آئے ہیں اس کو طبات البل اسناد کہا جاتا ہے یعنی ایک حدیث یا ایک مسئلے کو اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا کہ ان سارے راویوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تواتو وض محال ہوگا اور جن کے اجتماع سے یقین پیدا ہوگا تواتو وز نہیں ہے تو کیا ہوگا ان کی صداقت پر یقین ہوگا تو یہ عام طور پر تواتر کی یہ ایک قسم ہے لیکن امام تحوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک تواتر <coughs> بت طبقہ کا بھی قول کیا تواتر بت طبقہ کہ کسی ایک مسئلے کو ہر زمانے میں ایک طبقے نے کوئی زمانہ خالی نہیں گیا ہر زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ اس مسئلے کو نقل کرنے والا موجود ہے وہاں پر ان ان کھلا کھلا ان کھلا سند نہیں ہے لیکن ایک بڑا طبقہ اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے وہ طبقہ گیا تو دوسرا طبقہ آیا وہ گیا تو تیسرا یہ تواتر بھی طبقہ کہا جاتا ہے جیسے کہ قرآن کا نظور قرآن کے نظور کے بارے میں کوئی ان ان سے کسی صنعت سے قرآن کا تواتر ثابت نہیں ہے وہ طبقے سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں اس قرآن کو منزل من اللہ کہنے والے بتلانے والے ہر زمانے میں ایک بڑا طبقہ موجود کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن ہے اسی طریقے سے ایک تواتر یہ تواتر بالعمل ہے تواتر بالعمل کہ ہر زمانے میں کسی مسئلے پر عمل کرنے والے ایک جماعت ہمیشہ موجود جیسے کہ مسواک یہ تواتر سے ثابت ہے اور اس پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے تواتر بالعمل اسی طریقے سے جو اور گندم کا کھانا یہ مباح ہے یہ اباہ تباتر سے ثابت ہے یعنی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن گندم کا کھانا جو کا کھانا یہ کیا ہے جی یہ تواتر بلا عمل سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں کھانے والے موجود ہیں اگر سے فرض یہ ہوگا کہ تواتر جس حیثیت کا ہوگا اسی حیثیت کا اعتقاد بھی ہر تباتر سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور درس مسلم میں بھی اس مسئلے کو شیخ نے ذکر ہے مثلا مسواک کی سنیت تواتر سے ثابت لیکن اگر کوئی سنت کا انکار کر دے تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن تواتر کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے مسواک سنت ہے اور سنت ہونا تواتر سے ثابت ہے لہذا اگر اس کی سنیت کا کوئی انکار کر دے تو تواتر کے انکار کی وجہ سے لدو میں کفرا ہے اگرچہ مسواک کرنا کوئی فرد واجب نہیں ایسے ہی گندم اور جو کے عقل کی عباہت تواتر سے ثابت ہے اگر کوئی تواتر کے انکار کرتا ہے تو کف لازم آئے گا لیکن اس کے باوجود گندم کھانا یا جو کھانا کوئی فرد اور واجب نہیں ہے تو امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تواتر بالاسناد کا بھی اور کہیں پر تواتر بالطبقہ کا اور کہیں پر اسی طریقے سے نماز کے ارکان ہیں تعداد رکعت ہے رکوع اور سجود ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہر زمانے میں طبقہ بعض طبقہ نقل کرنے والے یہ ہمیشہ سے اور آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تو یہ تواتر کی مختلف قسمیں ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو اپنی اس کتاب میں تو بسا اوقات کہیں پر تواتر بھی نہیں ہوتا تو وہاں پر ان کی اصطلاح سے نا واقف آدمی امام تحاوی پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس کو تواتر کیوں کہا جبکہ یہ تواتر صنعت سے ثابت نہیں تو یہ لا لامناقش فی اصطلاح اسی طریقے سے آپ سنتے چلے آئے کہ ایک تباتر بے قدر مشترک ہوتا ہے جیسے معجزات یہ معجزہ سب ضنی دلائل سے ثابت ہے لیکن ان ساری روایتوں کو اور سارے معجزات کی مرویات کو اگر آپ جمع کر دیں تو ایک قدر مشترک معجزہ کا مفہوم ثابت ہے اور یہ تباتر سے ثابت ہے اگرچہ صنعت سے اور طبقے سے عمل سے ثابت نہ ہو لیکن اتنی کثیر روایتیں ہیں کہ وہ روایتیں اپنی اپنی جگہ اگرچہ ضمنی ہے لیکن ان سب کو ملایا جائے تو ایک معجزہ یقین سے ثابت نہیں لیکن معجزہ قدر مشترک روایتوں کی وجہ سے نفس معجزہ کا ثبوت تواتر سے لہذا اگر کوئی شخص معجزہ سے یعنی قمر ہے انکار کر دے کافی نہیں بنے گا ایسے ہی کھانے اور پینے کے سلسلے میں آپ کے بہت سارے موجودات ہیں خبر واحد سے ثابت ہے اگر کوئی انکار کر دے تو کافی نہیں بنے گا لیکن نفس معاہدے کا انکار بھائی سے کب ہے کیوں اس لیے کہ یہ قدرے مشترک تواتر سے یہ ثابت ہے جیسے کہ یہ مسا خفین کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ یہ خفین یہ اتنی روایتوں سے ثابت ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو مسا الخفین کا جواب قدر مشترک طور پر تواتر سے ثابت ہے وغیرہ وغیرہ یہ امام تحابیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک خاص یہ اصطلاح ہے جن کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ ذکر کیا امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب ان کے اساتذہ ان کے تلامزہ کی تفصیل ہے کہیں مل جائے تو وہاں پر دیکھ لیجئے گا پڑھ لیجئے گا <coughs> کہ اس کتاب کے شروع اور اس کی تعلیقات بہت سی ہیں لیکن ہمارے ہاں چند اس کی شروحات تو پائی جاتی ہیں لیکن بہت سی شرحیں یا تو مطبوع ہو کر غائب ہو گئی یا یہ ہے کہ کسی اچھی لائبریری میں اس کے قلمی نسخے وہاں پر موجود اور جس طرح علامہ بدر الدین عینی نے شرح بخاری لکھی اسی طریقے سے یہ تحاوی کی شرح بھی یہ علامہ عینی نے لکھی ہے تو یہ تقریباً آٹھ جلدوں میں موجود ہے اور چھپ چکی ہے اور ابھی یہ پاکستان یا ہندوستان میں ابھی تازی تازی چھپی ہے کچھ دن نایاب ہو چکا تھا اس کا نسخہ لیکن اب یہ چھپ کر دوبارہ آ چکا ہے یہ بہت بڑی اہم کتاب ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں ہمارے <clears throat> تبلیغی امام امام مبلغ رئیس مبلغ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ جن کو بارے میں عام طور پر تبلیغی حیثیت سے تو لوگ ان کو متعارف ہیں ان کو تبلیغی آدمی کہتے ہیں لیکن علمی اعتبار سے ان کی شخصیت سے بہت کم لوگ واقف ہیں تبلیغ کی نسبت سے دعوت کی نسبت سے تو متعارف ہیں لیکن کسی علمی کارنامے کی وجہ سے وہ زیادہ متعارف نہیں سوائے یہ کہ علمی حلقوں میں کچھ ہی کچھ ہی لوگ جانتے ہوں گے ورنہ کسی پڑھانے والے نیچے کے استاد سے اگر پوچھیں کہ مولانا محمد یوسف صاحب نے حدیث پر کون سی کتاب لکھی تو شاید وہ نہ بتلا سکے سکو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی معلوم ورنہ ہمیں بھی پہلے معلوم نہیں تھا امان یول جی جی یہ کتاب ہمارے کتب خانے میں موجود ہے لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہ معنی والے اخبار کے دو جلدیں چھپی جبکہ اس کا مسودہ مولانا کے ہاتھوں سے تیار ہو چکا تھا لیکن صرف دو جلدیں چھپ چکی اور باقی کے نہ چھپنے کی کیا وجہ ہے علم معلوم نہیں یہ تمام شروحات کا نچوڑ ہے اور حضرت شیخ نے اپنی اس کتاب میں تحاوی کو جس شاندار طریقے سے حل کیا ہے کسی اور کتاب میں یہ حل آپ کو نہیں تو اس لیے آج کل کے اعتبار سے اور اس کے شروع میں بہت بڑا مقدمہ لکھا اصول حدیث سے حدیث اور اصول حدیث سے متعلق ہے وہ قابل مطالعہ ہے اور ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو یہ معنی الاحبار یہ مختلف شروحات کا یہ نچوڑ ہے اور جس کو پڑھنے پڑھانے والا ہی آدمی کبھی اتفاق سے ضرور پڑ جائے تو دیکھتا ہے ورنہ عام طور پر اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا علمی حلقوں میں بھی رواج نہیں ہے اللہ عالم سوال یہ ہے جی کچھ تھوڑی سی گفتگو ایک مسئلہ حضرات اکابر میں یہ پیش آیا کہ اس کتاب تحاوی اور یہ شرح معنی الاثار کا مقام اور درجہ کیا ہے یعنی اس کے درجے کے بارے میں اس کے رتبے کے بارے میں یہ حضرات اکابرین میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کچھ فرما رہے ہیں جی پتا نہیں کیا بعض حضرات نے بعض حضرات نے اس کو ترمیزی کے بعد کا درجہ دیا ہے ترمیزی کے بعد کا درجہ نسائی کا ہے تو بہت بعض لوگوں نے ترمیزی کے بعد کا درجہ تحابی کو دیا لیکن حضرت شیخ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا مقام ابو داؤد اور ترمیزی سے کم نہیں میں نے عرض کیا کہ اس کتاب کے ساتھ یہ زیادتی کا نتیجہ ہے نہ پڑھنے پڑھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ اس کتاب کو تیسرے نمبر سے ہٹا کر چھٹے نمبر پر داخل کر ورنہ یہ کتاب یہ اسی قابل ہے کہ اس کو ابو داؤد اور ترویدی کی جگہ پر رکھا جائے اور اس کو پڑھایا جائے اور پھر یہ مباحث جو وہاں پر ہے لیکن اس تبدیلی کے لیے یہ قوم تیار نہیں اور ہمارا وفاق بھی شاید اس کے لیے تیار نہ ہو تو اس لیے مجبور جس طرح سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے اسی پر ہم بھی اور آپ بھی اس پر اکتفا کریں گے یہ تھی چند باتیں اور اس میں کتاب میں یہ شاید اس میں ہے یا اور بھی کچھ اس میں مزید اس میں مسائل ذکر کیے ہیں امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس تحاوی سے متعلق دل چاہے تو اس کا مقدمہ یہ دیکھ لیجیے گا آگے کتاب پڑھ لیجیے ہم شروع کرتے ہیں کتاب کو اللہ کے نام پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة الإزدي الطحاوي رحمة الله عليه سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا أذكر فيه الآثار المأسورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام التي يتوهم أهل الإلحاد والضعافة من أهل الإسلام أن بعضها ينقص ينقص بعض لقلة علمهم بناسخها من منسوخها وما يجب, وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة المجتمع عليها وأجعل لذلك أبواب أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ والمنسوخ وتاويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقابيل الصحابة أو تابعيهم وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا فاستخرجت منه أبوابا على النحب الذي سأله وجعلت, وجعلت ذلك كتبا ذكرت في كل كتاب منها جنسا من كتاب الأجناس فأول ما بدأت بذكره من ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة فمن ذلك باب الماء تقع فيه فمن ذلك فسانس کو توڑی فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة فمن ذلك باب الماء تقع فيه النجاسة اچھا جی ہر مصنف اپنے خطبے میں وجہ تعلیف بیان کرتا ہے کہ اس تصنیف اور تعریف کی کیا ضرورت پیش آئی تو اسی کے مطابق امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ تعریف کی ایک وجہ یہاں پر ذکر فرمائی اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ حدیث اور علوم حدیث کی اصطلاح سے واقف نہیں ہے انہوں نے ایسی روایات کو سامنے رکھا کہ ایک میں کسی مسئلے کا جواز اور کسی میں عدم جواز کسی میں وجوب ہے کسی میں عبادت ہے وغیرہ وغیرہ جب اس طرح سے متعارض روایتیں سامنے آئیں تو خاص طور پر جو ملحدین کا طبقہ ہے اور ضعیف الایمان یا ضعیف العلم ہے علم کے اعتبار سے بھی کمزور یا اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان احادیث میں آپس میں ٹکراؤ ہے اور یہ حدیثیں آپس میں متعارض ہیں اور ایک دوسرے کا نقد کرتی ہیں اس لیے یہ حدیثیں قابل احتجاج نہیں ہیں اور اسی سے منکرین حدیث نے بھی استدلال کیا ایسی روایتوں کو سامنے رکھ تو اگرچہ وہ منکرین حدیث کا طبقہ اس وقت تو وجود میں نہیں آیا لیکن منشا بنا آج کل کے منکرین حدیث کے لیے انہوں نے بھی اس طرح کی روایات کو سامنے رکھ کر حدیث پر اشکال اور اعتراض کیا اور حدیث کو قابل احتجاج نہیں سمجھا اس لیے اس صورتحال کو دیکھ کر کچھ اہل علم نے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس کی یہ خصوصیات ہو نمبر ایک کہ ایسی روایات کہ جو مرفوع ہو مسند ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایتیں یہ منقول اور یہ روایتیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے نہیں بلکہ احکام عملیہ کے اعتبار سے فروعی مسائل میں جو ابواب فقیہ کے طرز پر جو حدیثیں ہیں اس میں آپ جو مسائل پڑھتے ہیں تو وہ حدیثیں احکام کے سلسلے میں ہوں اور ایسے احکام کے جس کے بارے میں اور ایسی حدیثیں خاص طور پر انتخاب فرمایا کہ جس میں یہ جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور آپس میں متعارض اور متناقض ہیں تاکہ حدیث کے سلسلے میں پیدا ہونے والی یہ غلط فہمی سے بچا جا سکے اور دوسروں کو اس سلسلے میں بچایا جا سکے امام تحویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سوچ پیدا ہوئی کہ یہ احادیث میں ٹکراؤ ہے اور یہ حدیثیں آپس میں متناقض ہیں یہ کیوں تو اس کی وجہ خود بتلا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا امتیاز وہ نہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ ناسخ میں جواز ہے منسوخ میں عدم جواز ہے یا اس کا برعکس ہے تو ظاہر ہے کہ جب ناسخ و منسوخ کا فیصلہ نہ کیا جائے اور دونوں کو برابر کی روایت اگر قرار دیا جائے تو ایک میں اس بات ہے ایک میں نفی ہے دونوں روایتیں آپس میں متعدہ نظر آتی ہیں تو امام طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور سوچ جو پیدا ہوئی اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے سلسلے میں ان کی قلت علمی اور ان احادیث کو وہ پورے طور پر پہچان نہ سکے کہ جس پر عمل کرنا اس وقت واجب اور ضروری ہے حالانکہ اگر منسوخ ہو چکی ہے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے تو یہ ان کی علمی کمی ہے کہ ناسخ منسوخ کے نہ پہچاننے کے نتیجے میں ایک دوسری خرابی پیدا ہوئی اور وہ یہ کہ جب یہ حدیث ان کے سامنے آئی اس پر عمل کرنا واجب تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث تو متعارض ہے دوسری روایت سے تو اس پر کیسے عمل کیا جائے تو یہاں تک کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس ناسخ و منسوخ کے فرق نہ جاننے کی وجہ سے ان روایتوں کو بھی انکار کر بیٹھے جو واجب العمل تھی اور یہ کہہ کر انہوں نے یہ ان روایتوں کو انکار کر دیا اور واجب العمل ہونا یہ حدیث سے اجماع سے اور بعض یہ احتجاج سے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ روایتیں واجب العمل نہ رہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہونے لگی اس کی وجہ سے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا اور درخواست پیش کی کہ ایک ایسی کتاب لکھ کر آپس کے ان تناقض کو تعارض کو دور کیا جائے اور بتا دیا جائے کہ اس میں ناسک کون ہے منسوخ کون ہے تارک العمل کون سی روایت ہے واجب العمل کون سی روایت ہے تو اس لیے امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس درخواست پر بہت سوچا بہت غور کیا اور اس کے بعد پھر اس غور و فکر کے نتیجے میں میں اس بات پر پہنچا کہ مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے اس سے آنے والی امت کا فائدہ ہے لہذا اس لیے امام تحویر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کی تعریف و تصنیف فرمائی چلیے کچھ خلاصہ ہوا باقی کتاب عبارت انشاءاللہ اللہ